چکے ہیں اور ان کی موجودگی پر ایمان لانا فرض ہے نبی السلام کی حدیث ہے بل جنت و حق ان بنار و ان جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے یہ دونوں گھر تیار ہو چکے ہیں جنت اللہ تعالیٰ کا کمال فضل ہے اور جہنم اللہ رب العزت کا کمال عدل ہے فریق فی جنتی و فریق فی صغیر قیامت کے دن دو ہی گروہ ہوں گے ایک کا ٹھکانہ جنت اور دوسرے کا جہنم البتہ ایک العراف مقام کا ذکر ملتا ہے جو جنت سے ملحق ایک گھر ہوگا اس گھر میں عارضی طور پہ ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ دعائیں کرتے رہیں گے اللہ رب العزت بالآخر ان کی دعائیں قبول کر لے گا اور انہیں جنت کی طرف منتقل فرما دے گا اللہ رب العزت کے جو فضل کے نشانات ہیں ان میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جہنم سے بچاؤ کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے بہت سے وسائل اور تدابیر عطا فرمائی ہیں یہ ماہ سیام گزرا ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے انَََ دلّہ اطقاء اس مہینے کچھ بندے اللہ کے اوتقا بن جاتے ہیں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جاتی ہیں وزال کفی کل لئی اور آزادی کا یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں کہ آج فلاں شخص جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور آج فلاں کی گردن جہنم سے آزاد کر دی گئی ہو سکتا ہے یہ آخری رات آج جو باقی ہے اس کا حق ادا کیا جائے اللہ کا ذکر کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور ایک سچے عزم کے ساتھ توبت النسوح کر کے اللہ رب العزت ہر شخص کے دل میں جھانکتا ہے اور اگر دل میں واقع اللہ کی خشیت ہو اور پرہیزگاری ہو اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنے بندے سے صلح کر لیتا ہے اور دوستی کر لیتا ہے الہ العالمین ہماری گردنیں بھی آج رات جہنم سے آزاد فرما دیا اور یہ شرف جو ہر سال ظاہر ہوتا ہے اس سال ہمیں اس شرف کا حصہ بنا دے گناہوں کو بخش دے یہ تین اعمال گناہوں کی بخشش کے ہیں رمضان کے روزے اور رمضان کی راتوں کا قیام اور شب قدر کا قیام جن میں سے شب قدر کے قیام کا نتیجہ شب قدر کے بعد برآمد ہوتا ہے روزوں کا نتیجہ رمضان گزرنے کے بعد برآمد ہوتا ہے اور راتوں کے قیام کا نتیجہ بھی آخری رات جب قیام سے فارغ ہوں گے تو برآمد ہوتا ہے اللہ تعالی اس ماہ مبارک کا اختتام ہمارے گناہوں کی بخش پہ فرما دے اور ان گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے پر فرما دے ان وسائل کا ذکر ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جن کو کار لا کر جہنم سے چھٹکارا اور جنت کا حصول ممکن ہم سب کی کوششوں کا ایک ہی محور ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا تھا یہ صحابی وہی ہے جو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی جماعت سے باہر آ گیا تھا اور آ کر نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہ رات کو عشاء کی امامت کراتے ہیں اور سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں ہم تھکاوٹ سے چور ہو جاتے ہیں اس لیے میں جماعت سے باہر آ گیا اور اپنی نماز پڑھ کے جا کے سو گیا سید نماز بھی اس کی شکایت لے کر پہنچے اس وقت وہ شخص بھی موجود تھا تو نبی علیہ السلام نے معاذ کو کچھ تنبیہ کی افتان انت یا معاذ اور کہا کہ نماز میں کرت میں اختصار کیا کرو چھوٹی قرآن کیا کرو جیسا کہ ایک حدیث میں وقت بے اضافے ہیں کہ جو کمزور ترین بندہ ہو آپ سمجھیں کہ آپ اس کے امام ہیں پھر نبی السلام نے اس نوجوان کی دلجوئی فرمانا چاہی کہ چلو اے نوجوان تم کوئی دعا کرو ہم آمین کہتے ہیں پھر ہم دعا کریں گے سب مل کر ایک ایک دعا کرتے ہیں پہلے علیہ السلام نے دعا کی اور پھر بن جبل نے دعا کی پھر اس نوجوان کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اما انا فلا عارف دندا نہ تھکا بلا دن نہ اتوا دن ان نما اقول اللہ جن اللہ انی اصل کر جن بہت کمی دن اس نے کہا یا رسول اللہ تم آپ نے جو دعائیں کی ہیں مجھے وہ طریقہ نہیں آتا اور جو معاذ نے کی وہ بھی نہیں جانتا میں تو سیدھی ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو اسے جنت کا سوال ہے اور جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تو یہ سیدھی دعا جانتا ہوں تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا ہماری دعاؤں کا محور بھی یہی ہے جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کا محور اور خلاصہ بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت کا سوال اس کی رضا کا سوال اور جہنم سے بچاؤ کا سوال تو یہی سب کی جو دوڑ دھوپ ہے اور طلب ہے اس کا محور ہے وسائل جنت میں سے وسائل حصول جنت میں سے ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے و ترغیب میں امام منظری رحمہ اللہ صحیح صنعت کے ساتھ لائے ہیں نبی السلام کی خدمت میں ایک وفد آ کر اسلام قبول کرتا ہے عبد الرحمن بن نبی عقیل رضی اللہ عنہ اس وفد کے ایک فرد تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی السلام سے سوال کیا اللہ تسل ربا کا ملکن کا ملک سلیمان آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کر دیتے کہ اللہ رب العزت آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت عطا فرما دے یہ دعا آپ کیوں نہیں فرما دیتے تاکہ آپ کو بھی بادشاہت مل جائے جس طرح سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی اور دنیا کے خزانے ان کے مسخر ہو گئے تھے تو آپ بھی یہ دعا فرما دیجیے حالانکہ آپ کو تو پیشکش ہوئی تھی خزانوں کی چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ چلیں اور یہ جو کنکر ہیں اور حجر ہیں یہ ہیرے جواہرات بن جائیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے مسکینی کی زندگی پسند ہے ان نما حب انجوا یومن و آکول یومن میری یہ خواہش ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں تو اس وقت کے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہ طلب لیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان صاحبہ کا افضل مما اعطیہ سلیمان اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے افضل اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا کا اختیار دیا تھا اور ہر نبی نے وہ حق دعا کا استعمال کر لیا ہے جب میں نبی بنا کر بھیجا گیا تو اللہ دعوت اللہ تعالی نے مجھے بھی ایک دعا کا اختیار دیا کہ آپ بھی وہ دعا کر سکتے ہیں آگے آپ کا فرمان ہے کہ ان اختبا تو دعوت عند اللہ میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ جو میری دعا کا حق ہے دنیا میں کرنے کا وہ اپنے پاس تو سنبھال لے اسے ذخیرہ کر لے اپنے پاس یہ میں قیامت کے دن لوں گا شفاعت اللہ امت یوم القیامہ اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے یہ دعا تو اپنے پاس سنبھال لے ایک میری امانت اور میں یہ حق قیامت کے دن لوں گا تاکہ اس دعا کا حق استعمال کر کے اپنی امت کی شفاعت کر سکوں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی وہ دعا اللہ نے رکھ لی ہے اور کل قیامت کے دن میں اس دعا کا حق استعمال کروں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے یہ جو معاملہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے افضل کیونکہ شفاعت کا حق ادا کر کے میں اپنی امت کے بے شمار افراد کو اللہ کی توفیق سے جہنم سے نکلواؤں گا اور جنت کی طرف منتقل کروں گا بلکہ کتنے لوگ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت کی طرف روانہ کر دیا جائیں گے یہ شفاعت کی ایک نعمت عظمہ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ خیرانی بین یدخل یود نصف امتی جن بین شفا مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ چاہے تو اپنی آدھی امت جنت میں لے لیں اور چاہے شفاعت کر لیں دونوں میں سے جو چاہے چیز آپ منتخب کر لیں اب اس امت کے اربوں انسان آدھی امت اگر جنت میں داخل ہو جائے تو کتنے افراد ہوں گے صحابہ بے قرار پوچھتے ہیں کہ سود الحسن فماد اختر تھا آپ نے کیا پسند کیا رسول اللہ حسن نے ارشاد اختر تو شفا میں نے شفاعت پسند کر لی کہ آدھی امت نہیں بلکہ مجھے شفاعت دی جائے جس کا معنی یہ کہ شفاعت کے ذریعے آدھی امت سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ایک عظیم وسیلہ مغفرت ہے جہنم سے بچاؤ کا اور جنت کے حصول کا اس میں بڑی وسعت اور بڑی فراخی ہوگی اور بڑی سماحت ہوگی نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یدخل یدخل الجنت بے شفاعت من امتی المن اکثر من بنی تمیم اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک شخص کی سفارش سے اتنے لوگ جنت میں داخل کرے گا جن کی تعداد بنو تمیم قبیلے کے افراد سے زیادہ ہوگی میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے صحابہ نے پوچھا یہ شخص کوئی آپ کے علاوہ ہے فرمایا میرے علاوہ ہے کوئی میرے علاوہ ایک شخص ہے اللہ جس کی شفاعت قبول کر کے بنو تمیم قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ لوگ جنت میں داخل فرمائے بنو تمیم قبیلہ کیا ہے کتنے اس کے افراد ہیں بنو تمیم کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یعنی کم از کم ان کی شروعات جو ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ان کے دور سے اور یہ قبیلہ ہمیشہ رہا مملکت عرب میں پھیلا ہوا ہے اور آج یہ موجود اور قیامت تک رہے گا کیونکہ صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بنو تمیم کے بارے میں آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائی تھی ایک یہ کہ آپ گھر آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک لونڈی تھی پوچھا یہ کون ہے انہوں نے اس کا تعارف کرایا بنو تمیم کی تھی وہ فرمایا کہ آت ہی ہے فعن نہ والد اسماعیل عائشہ اس کو آزاد کر دو یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے میں نے بنو تمیم اولاد اسماعیل دوسرا ایک بار آپ مسجد تشریف لائے تو ایک جگہ صدقات کا ڈھیر لگا ہوا تھا آپ نے پوچھا یہ صدقات کہاں سے آئے بتایا گیا کہ بنو تمیم نے بھیجے آپ ایک عالم استغنا میں وہاں سے گزر گئے اور زبان پر یہ جملہ تھا کہ انہا صدقات قومی یہ میری قوم کے صدقات ہیں یعنی بن تمیم کو آپ نے اپنی قوم قرار دیا کیونکہ آپ بھی اولاد اسماعیل سے علیہ السلاۃ والسلام تیسرا نبی السلام نے ایک موقع پر جب دجال کا ذکر کیا تو بن و کے حوالے سے فرمایا کہ ہم اشد امت علی الدجال میری امت میں سب سے سخت جو قبیلہ دجال کا مقابلہ کرے گا دجال کے خلاف ہوگا وہ بنو تمیم اس سے ثابت ہو کہ بنو تمیم اولاد اسماعیل سے ہیں صدیوں پہلے سے اور قیامت تک رہیں گے حتیٰ کہ دجال کا مقابلہ کریں گے اس امت کے ایک فرد کی شفاعت سے اللہ رب العزت بنو تمیم قبیلے کی تعداد سے بڑھ کر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا پھر پیارے پیغمبر محمد الرسود علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا دائرہ کار کیا ہوگا کتنی وسرت ہوگی تو یہ ایک عظیم وسیلہ ہے وسیلہ نجات جب شفاعت کا مقام آپ کو ملا تو بہت سے صحابہ نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ہم سے وعدہ کیجیے کہ ہماری شفاعت آپ کریں گے بعض صحابہ کا نام احادیث میں مذکور ہے جن میں ابو بیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ ابو مساشری رضی اللہ عنہ اور ابن مالک الاشعی رضی اللہ عنہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کچھ نام احادیث میں ملتے ہیں انہوں نے گاہے بگاہے نبی علیہ السلام سے شفاعت کی استدعا کی اور آپ نے قبول کر لی پھر یقیناً آپ نے سوچا ہوگا رحمت للعالمین کہ میرے صحابہ مجھ سے شفاعت طلب کرتے ہیں اور میں وعدہ کر لیتا ہوں جو لوگ صحابہ کے دور کے بعد آئیں گے وہ کیا کریں گے میری امت کا دائرہ تو قیامت تک ہے وہ تو پھر اس سے محروم رہیں گے وہ کیا کریں گے پھر آپ نے ایک ضابطہ بیان کیا ایک دن اللہ عنہ نے آپ سے سوال کیا تھا من اسعد الناس بے شفاعت کے یوم القیامت یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا تھا اسعد الناس بے شفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے اپنے دل سے خالص ہو کر مخلص ہو کر کسی ملاوٹ کے بغیر لا الہ الا اللہ کہا اس کلمہ توحید کی گواہی دی سچا فہم حاصل کر لیا اس فہم کے تقادم پر قائم ہو گئے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایک المنہج ہے منہج حیات جس نے اسے اپنا لیا وہ میری شفاعت کا مستحق ہو اور ایک حدیث میں رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے لکل نبی دعوت دعوت مستجاب لکل نبی دعوت قد قدآبح اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا جس کے قبول کا وعدہ کیا ہر نبی وہ دعا کر چکے وہ ان اختباعت دعوت ہی میں نے اپنی دعا ذخیرہ کر رکھی ہے قیامت کے لیے شفاعت امت یوم القیامہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہی لمات ناطل مماتی لاشرک کو بلّہ شیعہ اور یہ شفاعت کا حق میری امت کے ان افراد کو نصیب ہوگا حاصل ہوگا جن کی موت اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا موحد خالص یہ ان کا حق ہے موحدین مزن بھی اگر گناہ گار بھی ہیں لیکن توحید میں کوئی دراڑ نہیں کوئی خدل نہیں یہ ان کا حق ہے اور یہ ایک عظیم وسیلہ مفرت چنانچہ انس مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے قدر تفصیل کے ساتھ اور یہ حدیث بھی صحیح صنعت کے ساتھ ترغیب ترغیب منظر کی کتاب اس میں موجود ہے یہ سوچا کرتے تھے قیامت کے بارے میں ہر صحابی کی سوچ تھی ہر متقی اور صالح انسان کی سوچ ہے کہ قیامت کے دن کیا بنے گا نجات کیسے ہوگی یہ بھی سوچا کرتے تھے آخر ایک دن ایک چیز سوچ لی اور سوچ کر نبی اسلام کے پاس آئے انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کے نبی نے ان کی خدمت کے سلے میں بڑی دعائیں دی تھیں ایک بار آپ نے دعا دی تھی اللہ مکثر مال ہو وہ ادخل جنت یا اللہ انس کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے اور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ ان کو علم نہیں تھا میرا مال کتنا اور کہاں کہاں ہے اتنی اولاد دی کہ اپنے بچوں اور پوتوں نواسوں کے ان کو نام یاد نہیں تھے اور فرماتے تھے کہ سال ایسا دو دعائیں قبول ہو چکی ہیں اور تیسری کا انتظار ہے کہ اس کو جنت کا داخلہ دے یہ ان کا شوق تھا ان کی سوچ کا محور تھا چنانچہ ایک دن نبی السلام کے میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وسلم یارس کا انتشو علی یوم القیامت میرا یہ سوال ہے میری یہ طلب ہے کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجیے رسول اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا اناعد انشاء اللہ انس میں ایسا کروں گا آپ کی شفاعت کروں گا جناب انس نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم این اطلبوں کا یوم القیامت جب قیامت کل قائم ہوگی تو میں آپ کو کہاں پاؤں گا آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا میدان معاشرے میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو میں آپ کو کہاں پاؤں گا کہ آپ کو ڈھونڈ کر آپ سے ملاقات کر کے یہ وعدہ آپ کو یاد دلو تو رسول اللہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما تطلب عند ان انس سب سے پہلے مجھے پل سرات کے پاس آ کر دیکھنا یہ پل جو جہنم پر قائم ہوگا اور بڑا ہی ایک محیب مرحلہ ہے بڑا خوفناک اور خطرناک میں وہاں تمہیں ملوں پوچھا کہ علم اجد کا عند سے رات یا رسول اللہ وسلم اگر پلے سے رات کے پاس آپ نہ ملے پھر آپ کو کہاں ڈھونڈوں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تطلب نے عند المیزان جہاں ترازو قائم ہوگا اور اللہ رب العزت تمام بندوں کے اعمال کو ان کی نیکیوں اور گناہوں کو تولے گا وہ مقام بھی بہت ہی محیب ہے بڑا گمبھیر پھر مجھے وہاں ڈھونڈنا پوچھا کہ علم اجد کا عند المیزان اگر میزان کے پاس بھی آپ نہ ملے پھر آپ کو کہاں پاؤں گا تو فرمایا کہ تطلب نے بنے الحوض پھر حوض کوثر کے پاس آ جانا جہاں اپنی امت کو میں جامع کوثر پیش کروں گا وہاں آ جانا وہاں میں تمہیں مل جاؤں گا یہ تین ہی مقام ہو انس ان تین مقامات کے علاوہ میں کہیں نہیں ہوں گا یا حوض کوثر کے پاس یا میزان کے پاس اور یا پھر پولیس رات کے پاس حوض کوثر کے پاس کیوں یہ آپ کا حوض ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمہ میدان معاشر کے لیے جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور یہ حوض کوثر کا پانی ایک بہت بڑی نعمت ہوگا پورے معاشر کے میدان میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا صرف یہ ایک حوض ہے اس امت کے لیے اس میں اختلاف ہے کہ سابقہ انبیاء کا حوض ہوگا یا نہیں ہوگا علماء کے دو قول ملتے ہیں ایک قول یہ کہ ہوگا مگر وہ سابقہ امتوں کے لیے ہوگا اگر ہوگا بھی تو سابقہ امتوں کے لیے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حوض کوثر جو ہے یہ واحد ایک سہارا ہوگا حشر کے میدان میں ٹھنڈے پانی کا یہ نہریں جنت سے اس میں آ کر گریں گی اور کہیں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا لیکن آج یہ سوچنا پڑے گا یہ طے کر کے جانا ہوگا کہ اس حوض کوثر کے ایک جام کی قیمت کیا ہے کون اس کا مستحق ہوگا ہم آخر میں وہ حدیث بیان کریں گے کہ حوض کوثر کا جام کسے نصیب ہوگا تو ایک تو یہ مقام آپ کا حوض کوثر کا کیونکہ آپ کا حوض اور آپ نے اس پہ کھڑے ہو کر امت کا استقبال بھی کرنے اور انہیں جامع کوثر بھی پیش کرنے باقی دو مقامات پر کیوں کبھی میزان کے پاس اور کبھی پھولے سرات کے پاس اس لیے کہ روز قیامت کی یہ دو بڑی خوفناک گھاٹی ہیں بڑی خطرناک گھاٹی ہیں اللہ کے بندو ان تمام گھاٹیوں کو طے کرنا ہوگا بالکل تن تنہا بالکل تنہا کوئی ساتھ معاون نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی سہارا نہیں ہوگا تن تنہا سارے مراحل کو عبور کرنا پڑے گا فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے پولیس رات کے پاس آ کر جو ہے وہ تلاش کرنا پولیس رات کیا ہے اور یہاں کی کامیابی کے ضوابط کیا ہیں ایک بندہ پولیس رات سے بسلامت گزرنے میں کن قواعد کی بنا پر کامیاب ہوگا پولیس رات یہ خوفناک گھاٹی نبی اسلام کی حدیث ہے ادب میرے شاعر تھی و حد میں نے یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوگا یوں سمجھو کہ جہنم کھلی ہوئی ہے شولے بھڑکا رہی ہے اوپر ایک لمبا ریزر جو ہے وہ نصب ہوگا جس پر چل کر اس کو عبور کرنا ہے اندھیرا بھی ہوگا دونوں طرف خوفناک جھاڑیاں اور لوہے کے کنڈے بھی ہوں گے جن میں ایک کشش ہوگی جو گزرنے والے کو کھینچیں گے اور قدموں کو استقرار نہیں ملے گا یہ پولیس رات اللہ کے پیارے پیغمبر قریب ہی کھڑے ہوں گے رب سلم رب سلم یا اللہ میری امت کو سلامتی دے دے یا اللہ میری امت کو سلامتی دے دے نفسیاتی جو ایک گھبراہٹ یہ ہوگی کہ پولیس رات سے گزرتے ہوئے ایک ہزار کے جتھے میں سے نو سو ننانوے جہنم میں گر جائیں گے اور ایک شخص ان میں سے عبور کرنے میں کامیاب ہوگا اور بندہ اپنے سامنے یہ مناظر دیکھے گا کیونکہ نبی السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے کہا اب باعث نار آدم جہنم کا دشکر تیار کرو آدم علیہ السلام نے عرض کیا فما باعث النار یار یا اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے فرمایا کہ من کل الف تسو میں تسو میں تسو ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی تو اگر ایک ہزار کا جتھا روانہ ہوگا تو بندوں کے سامنے نو سو ننانوے جہنم میں گریں گے اور ایک شخص جو ہے وہ عبور کرنے میں کامیاب ہوگا یہ ایک نفسیاتی ایک رنج و علم کا باعث ہوگا باقی پولیس رات کا منظر آپ نے دیکھ لیا بڑا ہی خوفناک ہے اور جہنم سے شعلے جو ہیں وہ لپکیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر نے مختلف لوگوں کی نشاندہی کی ہے کچھ لوگ تو گزر جائیں گے ان کا گزرنا بھی مختلف طریقوں سے ہوگا کچھ کا گزرنا تیز رفتار جو ہے بجلی کی طرح کچھ کا گزرنا پلک جھپکنے کی طرح کچھ کا گزرنا آندھی کی رفتار سے اور کچھ کا گزرنا ایک تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے یہ مختلف قسم کے لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قدم رکھیں گے کبھی گریں گے کبھی سنبھلیں گے کبھی اٹھیں گے کبھی بیٹھیں گے اور کچھ تو اٹھنے کی سکت بھی نہیں رکھیں گے وہ جس طرح ایک بچہ زمین پر چلتا ہے وہ ان کا انداز ہوگا نیچے جہنم کے شعلے ان کو جھلسا رہے ہیں ان کو جلا رہے ہیں اور جو دائیں بائیں جو مختلف خوفناک چیزیں ہیں وہ ان کو زخمی کر رہی اور وہ آہستہ آہستہ وہاں سے گزر رہے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے ایک حدیث کے مطابق کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس طرح لوٹ پوٹ ہوں گے یا تقلبون السرات پورے سرات پر لوٹ پوٹ ہوں گے جیسے ایک والد کسی اپنے بچے کو مارتا ہے تو بچہ بچاؤ کے لیے جیسے لوٹ پوٹ ہوتا ہے گرتا ہے سنبھلتا ہے سیدھا الٹا ہوتا ہے یہ کچھ لوگوں کا انداز ہوگا اور نبی علیہ السلام نے ایک منظر بیان کیا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ تعلق و یدن ان کا ایک ہاتھ پولیس سراج سے جو ہے وہ لٹکا ہوگا دوسرے ہاتھ سے گر چکے ہوں گے دوسرے ہاتھ سے گر چکے ہوں گے ایک ہاتھ سے تھامے کھڑے ہوں گے بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا ہاتھ بھی پھسل جائے گا اور پاؤں بھی پھسل جائے گا ایک پاؤں کے سہارے سے پولیس راہ سے لٹکے ہوں گے اور یہ منظر دنیا دیکھے گی اتنا محیب اور خوفناک منظر اور اللہ کے پیارے پہ عمر دعائیں کر رہے ہیں رب سلم رب سلم یا اللہ سلامتی دے دے سلامتی دے دے یہ ایک مقام بچاؤ کی تدبیر کیا ہے آج اختیار کرنی ضروری ایسے نہیں جانا اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے ایک عربی نے پوچھا بتساعد یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بما عدت رہا تم یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کی تمہاری سوچ کا جو ہے وہ زاویہ یہ نہ ہو کہ قیامت کب آئے گی یہ سوچو کہ ہم نے تیاری کیا کی ایک جنازے میں رسول اللہ علیہ وسلم تھے ابو محمد باہلی کی حدیث ہے قبر کھودی جا رہی تھی اور آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بل فرا آپ کے آنسو سے قبر کی مٹی بھیگ گئی اور پھر آپ نے فرمایا اس لحاظ دو اس گھر کی تیاری کر کے آنا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس نے ہر مرحلے کی تیاری کے وسائل ہمیں فراہم کیے بچاؤ کے اسباب فراہم کیے نبی اسلام کی حدیث ہے یسیر الناس علا قدر نورے پلے سراج سے لوگوں کا گزرنا بقدر نور ہوگا جتنا نور ان کے پاس ہوگا اتنی تیزی وہ اختیار کریں گے جتنا نور زیادہ ہوگا اتنی تیزی اختیار کریں گے اور جتنا نور کم ہوگا اتنا ان کی رفتار سست ہوگی یہ نور کیسے حاصل ہوگا علیہ السلام کی ایک اور حدیث اس کی شرح کرتی ہے کہ یہ سیر الناس علی قدر اعمال ہے لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے بقدر جتنے عمل زیادہ ہوں گے اعمال میں رغبت ہوگی سچی طلب ہوگی اور اعمال میں تیزی ہوگی اتنا وہاں تیزی ہوگی یسیر الناس والا قدر اعمال یعنی یہ نور جو ہے بقدر اعمال ہوگا جو نیکیاں اعمال صالحہ ہم انجام دیتے ہیں تو ان اعمال صالحہ کے بقدر قیامت کے دن نور ہوگا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آخر میں جو شخص اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہوگا اس کے پاؤں کے ایک انگوٹھے میں نور کا ایک نقطہ ہوگا اتنے سے نور سے بڑا اس کو وقت لگے گا گرتے پڑتے سنبھلتے اور بالآخر وہ عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن یہ تیزی جو ہے یہ اعمال کی تیزی کے ساتھ نبی اسلام کی حدیث ہے ممبتا بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو آج جس کا عمل سست ہے کمزور ہے کل قیامت کے دن اسے کوئی چیز تیز نہیں چلا سکے اس دن بھی سست رہے گا اس دن بھی کمزور رہے گا تو اس دن کی تیزی آج عمل کی تیزی کے ساتھ مشروط ہے کہ لوگ اپنے بقدر اعمال وہاں سے گزریں گے پھر اعمال ایسے ایسے جو وہاں زیادہ کام آنے والے پھر توحید کی بات ہوگی پلے سرات پر ثبات عقیدے کے ثبات کے ساتھ جو قدموں کو استقرار ملے گا آج عقیدے کی ثابت قدمی کے ساتھ یہ سب اللہ الدین عامن بالقول ثابت ہے اللہ قول ثابت کی برکت سے اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قول ثابت سے مراد الا اللہ توحید کی سچی گواہی پختہ اور مضبوط گواہی فہم توحید کا شوق اور جو توحید کے ارکان ہیں نفی اور اس بات ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ملا کر رکھنا اور ان دونوں چیزوں پر پختہ ایمان اور یقین ہونا کہ صرف اللہ رب العزت ہی معبود حق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی ایک مکمل گواہی جو توحید کے تقاضوں کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں کہ لا الہ الا اللہ یہ جو گواہی ہے اس کلمے کی یہ توحید الوحیت کی صورت میں کہ صرف اللہ ہی ہے حق باقی سارے معبود بات پاکستان میں ایک بڑی جماعت ہے ہندوستان بنگلہ دیش بڑے بڑے ان کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے ہاں لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ توحید نہیں ہے یہ اس اس کلمے کا معنی نہیں ہے توحید الوحیت انبیاء کا اصل موضوع ان کی دعوت کا انبیاء کرام کو اپنی قوم کی جس جاہلیت کا سامنا تھا وہ عبادت کے تعلق سے تھا ورنہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے آسمانوں کا خالق اللہ زمینوں کا خالق اللہ حتیٰ کہ ہماری آنکھوں کا کانوں کا جو مالک اللہ مشرقین مکہ قرآن نے ان کا عقیدہ ذکر کیا لیکن جو لا الہ الا اللہ اللہ کے پیغمبر کی پہلی دعوت یہ پنجہ ازمائی عبادت کے میدان میں تھی صرف ایک اللہ عبادت کے لائے اس معنی کو ذہنوں سے بٹھانے کی سازش کی جائے سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ اس کلمے کا معنی نہیں تحریف ہے یہ اللہ اللہ ہی معبود حق ہے اس کے سوا سارے معبود باطل تو یہاں جو پورے اسرات پر ثبات اور استقرار ہے یہ اس کلمہ توحید کی برکت سے توحید کی برکت سے اللہ تعالی توحید کی پختگی کی بنا پر یہاں عطا فرمائے گا اور وہ عمل جو بہت زیادہ انسان کو نور فراہم کرے گا ان میں سر فہرست نماز بشر المشائین فی ظلم بے نور انتان میں یوم القیام جو لوگ اندھیروں میں چل کے جاتے ہیں مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دی ان ہر عمل نور کا باعث ہے لیکن نماز کا خاص طور پہ نور کے ساتھ ذکر کیا گیا منحاف صلاوات کانت لہو نور جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اس کو نور ملے گا ویسے ہر عمل بندے کے لیے نور کی فراہمی کا باعث ہوگا یہ کچھ قواعد اور ضوابط پل سرات کی تیاری کے پل سرات پر آسانی سے گزرنے کے تعلق سے توحید کا ثبات ہو پختگی ہو اعمال کی کثرت ہو اعمال میں تیزی ہو اگر وہاں تیزی مطلوب ہے اگر وہاں تیزی چاہیے تو آج اعمال میں یہاں بھی تیزی کی ضرورت ہے یہ پورے سرات کی تیاری جو کہ بڑا خوفناک ایک منظر بڑا محیب ایک منظر عقیدے کی سلامت ہو صحیح فہم ہو اور اس فہم پر تاحیات قائم رہے اور جس طرح یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا مشن تھا دعوت توحید اسے بندہ اپنا مشن بنا لے میرا مشن بھی نشر توحید ہے یہ توحید سے محبت کی علامت ہوگی اجر عظیم کا باعث ہوگی توحید تو محور دین ہے نا ایک بندہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو صرف توحید اس کی صحیح سالے میں اس کی نجات کا امکان اور ایک بندے کے پاس تمام نیکیاں ہوں لیکن توحید میں خلل ہے اس کی نجات ممکن نہیں اس کی نجات ممکن نہیں جب تک وہ توحید کو سمجھ نہ لے اور صحیح معنی میں اس پر قائم نہ ہو جائے فرمایا کہ اگر پلے سے رات پر نہ ہو تو پھر تصلوبوں نے اندر میزان پھر مجھے میزان کے پاس آ کر تلاش کرنا یہ میزان بھی تیار ہو چکا ہے یہ ایک ترازو ہے جو قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تو لے گا یہ بھی تیار ہو چکا ہمارا اس پر ایمان احادیث میں کچھ مواصفات ذکر ہیں کہ میزان کیسا ہے دو پلڑوں کا ذکر ہے اور ایک کانٹے کا جو نشان المیزان جو وزن کو معتدل کرے گا یہ بھی حدیث میں بیان اور میزان کے سائز کا بھی ذکر ہے تعین نہیں ہے البتہ یہ بات موجود ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں میزان کے ایک پلڑے میں سما سکتی دو پلڑے ایک گناہوں پر ایک نیکیوں پر اس میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا اور یہ مرحلہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہاں بڑے بڑے لوگ ناکام اور نامراد ہو جائیں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا اس سے قبل جو مرحلہ بندے کے حساب کا ہے وہ صرف سوال جواب تک محدود ہوگا اللہ تعالیٰ بہت سی گواہیاں لائے گا میدان معاشر میں اپنے کمال عدل کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کے آدھا کو گواہ بنا کر پیش کرے گا آنکھیں بولیں گی بندے نے کیا کچھ دیکھا کان بولیں گے بندے نے کیا کچھ سنا ہاتھ بولیں گے بندے نے کیا دیا اور کیا لیا پاؤں بولیں گے بندہ ان پر چل کر کہاں کہاں گیا اللہ تعالیٰ سارے اعضاء سے گواہی لے کر انسان پر اپنے عدل کی حجت قائم کرے اللہ زمین کو حکم دے گا کس بندے نے بلکہ ہر بندے نے ساری عمر تجھ پہ گزاری تو اس کی ایک ایک حرکت کی رازدان آج تو بھی تمام راز اگل دے پھر زمین خبریں دے گی بندہ کیا کچھ کرتا رہا کہ رامن کا جو صحیفے لکھے ہیں اللہ ان صحیفوں کو کھول دے گا صحیفے کھلے پڑے ہیں نیکیاں بدیاں سب پڑھی جا رہی دیکھی جا رہی یہ سارا مرحلہ اعمال کی گنتی کا اعمال گنے جا رہے نمازیں کتنی روزے کتنے زکوٰۃ کتنی صدقات کتنے اعمال کی گنتی یہ جو میزان کا مرحلہ ہے یہ ان اعمال میں سے ان اعمال کو لے گا جو معیار کے مطابق جو شریعت کے قائم کردہ معیار کے مطابق لیکن نمازیں بہت لوگ پڑھتے ہیں مگر قابل قبول کس کی نماز اصل معیاری مسئلہ یہ حج کرنے دنیا جاتی حج مبرور کس کا ہے سب کا تو نہیں روزے ایک دنیا رکھ دی کس کا روزہ مقبول اور کس کا مقبول نہیں ہے یہ فیصلہ میزان پر ہوگا اب تک اعمال کی گنتی پورے ہیں یا کم ہیں نمازیں کتنی روزے کتنے اب یہ فیصلے کی گھڑی آ گئی کہ کس کے عمل قابل قبول اور کس کے عمل قابل قبول نہیں یہ انتہائی خطرناک مرحلہ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس میزان میں دو صلاحیتیں رکھی بلکہ اس سے قبل حدیفہ بن جمان رضی اللہ عنہ ان کا قول موقوف روایت امام ابن حجر نے نقل کی فت الباری میں امام لالکائی کے حوالے سے کہ صاحب المیدان جبریل علیہ السلام جس فرشتے کی ترازو پر ڈیوٹی ہوگی اعمال تولنے کے لیے وہ جبریل امین ہوگی آپ غور کیجیے وہ کسی کا باپ دادا نہیں ہوگا ہم آج ابا اجداد کے پیروکار وہ کسی قوم برادری کا سردار نہیں ہوگا آج ہمارے اعمال کا محور قومی اور برادری ہے وہ کوئی ایمان نہیں ہوگا کوئی فقیح نہیں ہوگا وہ کوئی دنیا کا پیر و مرشد نہیں ہوگا بلکہ وہ فرشتہ ہوگا جو سارے انبیاء کا امین الوحی ہے ان سے بڑھ کر دین کا عالم کون ہو سکتا ہے حبیب کبریا علیہ اصلاۃ السلام کے پاس پوری زندگی وہی لانے والا قرآن لانے والا حدیث لانے والا جبریل امین وہ اعمال کو دیکھیں گے اور میزان میں رکھیں گے اب بتائیے کس کس کا عمل وہاں کامیاب ہوگا جبریل کسی باپ دادے کو نہیں جانتے کسی قوم برادری کو نہیں جانتے کسی امام کے فقیر کو نہیں جانتے وہ تو اللہ کی وحی جو وہ لائے اور اللہ کے پیغمبر پہ اتارے اسی کو جانتے جو عمل اس کے مطابق ہوگا وہ وزن کے قابل ہوگا جو عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا بالکل نہیں تولا جائے گا اس عمل کے ڈھیر چاہے لگے ہوں خزانے پڑے ہوں لیکن کوئی پتی رائی نہیں جو اللہ پاک کا فرمان ہے من اللہ معلوم یقون سن قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے لیے اچانک ایسے فیصلے سرزد ہوں گے جن کی ان کو توقع نہیں ہوگی وہ تو سمجھیں گے ہمارے پاس اعمال ہی اعمال ڈھیروں اعمال نمازیں بھی روزے بھی حج عمرے بھی وہ تو خوش ہوں گے لیکن اس مرحلے معیار پر جب وہ پورے نہیں اتریں گے مسترد کر دیے جائیں گے تو پھر خلاف توقع جو ہے وہ پریشان ہو جائے دیکھتے دیکھتے سارے امال برباد کیوں معیار نہیں میں معیار کیا ہے یہ جاننے کی چیز ہے دو چیزیں معیار ہیں دو چیزیں معیار ہیں ہر نیکی کی قبولیت کے لیے ایک اخلاص عمل کرنے والا اللہ کے لیے مخلص ہو ریا کار نہ ہو اللہ کے بندو دکھاوا تو شرک ہے منساوا یورائی فقط اشرک من تصدق یورائی فقط اشرک من صلی یورائی فقط اشرک دکھاوے کی نماز دکھاوے کا روزہ دکھاوے کا صدقہ اور دکھاوے کی کوئی بھی نیکی ہو وہ شرک ہے وہ شرک ہے علماء اس شرک اثر کا ہے ایک ایسا شرک جو آگے چل کر شرک اکبر کا ذریعہ بن سکتا ہے شرک اثر دکھاوے کی نماز دکھاوے کا صدقہ دکھاوے کی ہر نیکی شرک ہے تو پھر وہ عمل کہاں باقی رہے گا ریا کاری آ گئی یہ عمل کی بربادی عمل اپنے معیار سے ہٹ گیا اب یہ میزان خود اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہر عمل کے اخلاص کو چیک کرے گا اخلاص اگر ہوگا اس کو تولے گا اخلاص اگر نہیں ہے تو اس کا کوئی وزن نہیں بالکل کوئی اس کا وزن نہیں یہ ترازو دنیا کا نہیں یہ قیامت کا ہے دنیا کے ترازو میں آپ جو چیز ڈال دیں وہ وزن کر کے آپ کو بتا دے گا اخر میں ترازو اعمال کو تولے گا اعمال کے معیار کے ساتھ تو پہلا معیار اخلاص کی حفاظت ہے اور یہ ایک مشکل عمل ایک مشکل عمل ہے یہ سفیان فوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سوچا کہ کون سا عمل سب سے مشکل ذہن میں جہاد کا عمل آیا لیکن دل سے آواز اٹھی کہ آسان اللہ کی رضا کے لیے ایک شخص اگر جاتا ہے میدان جہاد میں تو جان قربان کر دینا کوئی بھاری معاملہ نہیں سستا سودا ہے نماز بھی آسان زکوٰۃ بھی آسان حج بھی آسان لیکن یہ جو ایک عمل میرے سامنے ایسا آیا وہاں میں ٹھہر گیا واقعی عمل سب سے مشکل ہے اور وہ ہے نیت کی حفاظت اخلاص کی حفاظت ہم لوگ ریاکاری کے خوگر ریاکاری کے شوقین اپنے اعمال کو برباد کر بیٹھتے ہیں اور قیامت کے دن یہاں یہ پچھتاوے کا مرحلہ جب میزان ان نیکیوں کو مسترد کر دے گا بدا الحمد اللہ معلوم یقون سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ سرزد ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہو اس لیے اخلاص امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ امام اہل سننا فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نیکی شروع کرو تھوڑا سا اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لو کہ دل میں کیا جذبات ہے کیا کیفیت ہے کوئی ریاکاری کے جذبات نہیں کسی شخصیت کا نام تو نہیں آ رہا اور اگر ایسا ہے تو پھر دل سے لڑو یہ حقیقی مجاہد ہے یہ حقیقی جہاد ہے المجاہد منجاہد نفس ہو حقیقی مجاہد وہ ہے جو اس اپنے نفس سے لڑے نفس سے جہاد کرے یہاں سے شیطانی اثرات کو ظاہر کرے وہ حقیقی مجاہد ہے تو یہ اخروی جو وزن کے موقع پر ایک اعمال کا معیار وہ اخلاص کی حفاظت وما عمر و اللہ مغل سین رکھ یہاں سارے انبیاء کی شریعتوں کا ذکر سارے انبیاء تمام انبیاء کو ایک ہی حکم دیا گیا عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ یعنی اللہ کی عبادت اور اخلاص کا مظاہرہ ہر نبی کی شریعت ہے ہر نبی کو یہ ہدایت دی گئی یہ ایک ضروری نقطہ ہوا ضروری امر ہوا اور دوسرا نقطہ جو جو عمل کا معیار بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر عمل مطابق ہو کس کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے کوئی بھی نیکی کرو اس میں اخلاص قائم کرو پھر اول سے آخر تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرو اور ثابت کرو ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا جب اعمال کے معیار کو چیک کیا جائے گا اس میزان میں اگر سنت کی اتباع نہ ہوئی تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی حجت پوری خلق پر جو تمام ہوتی ہے وہ اللہ کے انبیاء کے ذریعے اور کسی کے ذریعے نہیں نہ کسی انسان کے ذریعے نہ کسی فرشتے کے ذریعے نہ کسی جن کے ذریعے کوئی بھی انسان ہو نہ کوئی قوم برادری نہ کوئی باپ دادا اللہ تعالیٰ کی حجت کی جو کا جو اتمام ہے وہ و مرسلین تو مجھے کہنے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرے گا اسی عمل کو مانے گا جو عمل اس شخصیت کے مطابق ہو جس کو اللہ نے حجت بنا کر بھیجا ورنہ نہیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی اور کی پیروی میں صحیح عمل بھی کر جائیں اللہ قبول نہیں کرے اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کے ساتھ عمل قبول کرے گا عمل صحیح ہو اور آپ کے دل میں اس کے حبیب کی اتباع ہو عمل صحیح ہے مگر آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ باپ دادا کی پیروی عمل صحیح ہے وہ قابل قبول نہیں باپ دادا کے ذریعے حجت قائم نہیں ہوئی و مرسلین کے ذریعے ہوئی اور یہی چیز عمل کی صحت اور صداقت کا معیار آدھا یوم یونف صادقین صدق آج کے دن صرف صادقین جو ہیں ان کا سچ ان کو نفع دے گا اور یہ صدق جو ہے صدق اس کی انتہائی جو ایک قوی اساس ہے وہ انبیاء مرسلین کی ذات ہے انبیاء مرسلین کی ذات اور ایک بندہ اگر صحیح معنی میں اس اساس کو کام قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے درجات کی رفت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے صحیح بخاری میں نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنتی اپنے اوپر جھانکیں گے تو اوپر ان کو محلات نظر آئیں محلات نظر آئیں جس طرح آج زمین والے آسمانوں کے ستارے دیکھتے آسمان کے ستارے دیکھتے اتنی دوری پر وہ محلات ہوں صحابہ نے کہا کہ تل کا مناظر الانبیاء لگتا ہے یہ تو انبیاء کے ٹھکانے یہ محلات انبیاء کے ہوں گے فرمایا کہ نہیں انبیاء کا مقام اور بھی اونچا ہوگا لیکن یہ جو محلات اور یہ ٹھکانے ہیں ان لوگوں کے جن میں دو اوصاف پیدا ہو جائیں رجال آمن باللہ مصدق المرسلین اللہ پر ایمان اس کی توحید پر ایک ٹھوس ایقان اور مکمل تصدیق مصدق المرسلین اور اللہ کے انبیاء کی تصدیق انبیاء کرام کی تصدیق تصدیق کا معنی یہ کہ نبی حق ہے تصدیق کا معنی یہ کہ نبی جو کچھ لائے دعوت کے لیے قرآن اور حدیث وہ حق ہے تصدیق کا معنی یہ کہ وہی طریقہ نماز حق ہے جو اللہ کے پیغمبر کا ہے تصدیق کا معنی یہ وہی طریقہ حج حق ہے جو اللہ کے پیغمبر کا ہے تو ہر عمل میں اللہ کے پیغمبر کی تصدیق ایک بندے کے اندر یہ شوق بن جائے اس کا یہ ذوق بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی تصدیق کی بنا پر یہ اونچے محلات عطا فرمائے گا جنتی بعض جنتی ان کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حجت کی اقامت جو ہے و مرسلین کی ذات سے ہے کسی اور شخصیت سے نہیں اور یہ جو مرحلہ میزان ہے اس میں کامیابی کا یہ اہم ترین نقطہ کہ آپ یہ بات طے کر لیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کر لیں اور یہ بات طے کر لیں ہر عمل آپ کے طریقے کے مطابق ادا کر لے اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو کہ بندے کی سوچ ہو بندے کا شوق ہو اس کے عقیدے کا حصہ بن جائے اس کی سوچ کا محور بن جائے ورنہ آپ نے سن لیا یہ بڑا ایک گمبھیر مرحلہ نبی اسلام کی حدیث ہے سمین لا اللہ جناح کہ آمد کے دن کیسے کیسے نتائج برآمد ہوں گے کچھ لوگ موٹے تازے بھاری بھرکم اعمال لے کر آئیں گے انہیں ان کے اعمال کے ساتھ تولا جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں نہ ان کی نیکیوں کا نہ ان کے جسم کا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو پھر ہمیں اہتمام کرنا ہے خالی عمل کا نہیں بلکہ یہ کوشش کہ عمل قابل قبول ہو ورنہ عمل کا فائدہ اور عمل کی جو قبولیت ہے بنیادی طور پہ ان دو نکات پر قائم اخلاق کی حفاظت اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی مطابقت اگر یہ سنت کا شوق اور ذوق انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو معمولی سے معمولی عمل بھی پہاڑ بن جاتا ہے احادیث موجود بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے اللہ اس کو قبول کر کے پالتا ہے اگر اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت پا گئی یورپ بھی کما یورپ بھی آخرت گنفلو فلو اللہ اس کو پالے گا جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے اس کی تو ایک حد ہے ختم ہو جائے گا مگر یہ کھجور قیامت تک پلے گی حتیٰ تصویر عبی صلی دن حتیٰ کہ قیامت کے دن بندے کے میزان حسنات میں وہ ایک کھجور عہد پہاڑ بن کے پڑی ہوگی اہد پہاڑ کے برابر تو اعمال اعمال کا اجر اللہ کے ہاں لیکن ان دو بنیادوں پر الحسنات اللہ کوئی کمی ہے ہر نیکی دس گنا اور دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک کسی کو دس گنا ملتا ہے سوال کسی کو ستر گنا کسی کو سو گنا اور بعض خوش نصیبوں کو سات سو گنا ایک حج کرنے گئے اور سات سو حج لے کر لوٹے ایک نماز پڑھنے آئے اور سات سو نمازوں کا ثواب لے کر لوٹے یہ کس بنا پر ہے یہ بھی ان دو معیاروں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نمازی کے حاجی کے اخلاص کو دیکھتے اخلاص اگر مکمل ہے اور اس کا جذبہ اتباع سنت دیکھتے اس کے دل میں یہ بات گھر کر چکی کہ طواف کیسے کرنا ہے جیسے اللہ کے حبیب نے کیا صحیح کیسے کرنی جیسے اللہ کے حبیب نے کیا احرام سے لے کر باندھنے سے کھولنے تک سارے امور اللہ کے پیارے پیغمبر عمر کی سنت کے مطابق اس کے ہاتھ میں کتاب چاہے جس میں مصنون حج کا ذکر وہ شیخ اربانی رحم اللہ کتاب حجت النبی وسلم کما روا عین ہو جابر نبی السلام کا حج جیسا کہ جابر رضی عنہ نے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر بیان کیا اس کتاب میں پورا وہ حج مت ہے یہ کتاب لوگوں کو دی جائے قبول نہیں کرتے یہ آپ کے ہمارے ہاں نہیں کیوں بھائی اور ایسی ایسی کتابیں جن میں شخصی اقوال اور بعض بڑے غلیز قسم کے مسائل کہ انسان کو پڑھ کر شرم آتی وہ ہاتھ میں دامل نہیں اگر واقعات یہ ذوق ہے کہ طریقہ حج میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کرنی اور یہ کوئی متاثبانہ دعوت نہیں نبی کی پیروی کی دعوت میں کوئی تعصب ہے یہ تو حق ہے اگر یہ حق نہیں ہے تو پھر بتاؤ کائنات میں حق کیا ہے کس چیز کا نام حق ہے اگر امام الانبیاء کی پیروی حق نہیں ہے تو حق کس چیز کا نام ہے اگر امام الانبیاء کی پیروی کتاب تعصب ہے تو پھر اعتدال کس چیز کا نام لوگ قبول نہیں کرتے یہ ہمیں یہ کتاب نہیں چاہیے کتاب کا عنوان کیا اللہ کے پیغمبر کا حج جابر بن عبداللہ انصاری رضی عنہ کی روایت کے مطابق صحابی رسول پورا حج دیکھا اور بیان کیا اور اس کتاب میں پوری کتاب کا محور حدیث جابر رضی عنہ تو اگر یہ شوق اور ذوق ہے جو نیکیاں بڑھ رہی ہیں دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اسی معیار کے ساتھ بندہ اگر اخلاص کی حفاظت کرتا ہے اور سنت کی مطابقت میں انتہائی قوی ہے کوئی تنازل نہیں تو اس کا ایک عمل سات سو بن سکتا اور پھر علت سیام روزہ نہ لی و نہ اسی بھی روزے کی جزا کا تعین ملائکہ کو معلوم نہیں ہر عمل سات سو گنا تک ہے روزہ اس سے زیادہ اللہ اسے زیادہ دے گا کتنا دے گا وہ اس کا اختیار ہے وہ مالک الملک جب دینے پر آئے گا کتنا دے گا خزانے دے گا انسان کی توقعات سے بڑھ کر تو پھر ضروری ہے کہ ہر نیکی میں ان دو چیزوں کو قائم کرو ایک جذبہ اخلاص دوسرا حبیب کبریا محمد الرسول اللہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی پیروی ان سے اعمال کی شان بڑھے گی رتبہ بڑھے گا وزن بڑھے گا مقدار بڑھے گی تعداد بڑھے گی ایک نیکی سات سو بن سکتی اس سے بھی زیادہ اور وزن عہد پہاڑ کیا اس سے بھی زیادہ بن سکتا نبی اسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو دیکھا وہ ہنس رہے ہیں اور ان کی نظریں ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر جناب عبداللہ پر تو ان کی پتلی ٹانگیں نظر آ رہی تھی تو آپ کو ہنسی بھاپ گئے فرمایا کہ لہما افقل فلم من عہد جن ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو یہ اللہ کے میزان میں بہت پہاڑ سے بھاری ہوں گی موٹا زیادہ انسان مچھر کے پھر کے برابر بھی ثابت نہیں ہوگا اور یہ دو پتلی ٹانگیں بہت پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں وجہ کیا تھا کان عبداللہ اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلدن سنت جناب عبداللہ رضی اللہ اللہ کے پیغمبر کی ہو بہو پیروی کرنے والے عبادات میں تو سبھی کرتے تھے عبداللہ کی خواہش تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرح مسکراؤں آپ کی طرح چلوں آپ کی طرح اٹھوں آپ کی طرح بیٹھوں ان ان امور میں جو امور عادیاں ہیں جن میں اطاعت کا حکم نہیں ہے ان میں بھی آپ کی پیروی کرو یہ ان کا شوق اور تھا اللہ نے رتبہ دیا کہ صرف ان کی دو پتلی ٹانگیں اوت پہاڑ سے بھاری ہوں یہ وزن ان کے اتباع کا ہے وزن ان کے منہج کا ہے اس معیار کا ہے جو انہوں نے برقرار رکھا پوری زندگی تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کیا آپ نے فرمایا کہ انس ان تین مقامات پر ملو گا یہ دو مقامات اس لیے کہ یہ بڑے خطرناک آپ ان میں کھڑے ہوں گے شفاعت کریں گے امت کے لیے دعائیں کریں گے مگر ضروری ہے کہ ہم وہاں کے لیے تیار ہو کر جائیں پورے سے رات پر تیاری کے تقاضے کیا ہیں اور میزان کے مرحلے میں تیاری کے تقاضے کیا ہیں یہ شریعت نے بیان کر دی ہے یہ شریعت کا انعام و احسان تیسرا مقام آپ کا عہد کوثر کا اور یہ جان بھی ان لوگوں کو نصیب ہوگا جن لوگوں میں واقع اتباع سنت کی سچی محبت ہو اور سچا شوق ہو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کچھ لوگ آگے بڑھیں گے پورے عہدے کوثر کی طرف اور ان کو روک دیا جائے بلکہ نبی اسلام کے ایک حدیث کے الفاظ کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انہیں پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا آپ فرمائیں گے کیوں روکا گیا انہیں کیوں پکڑا گیا یہ میری امت کے لوگ ہیں آنے دو جبیل امین فرمائیں کہ ان نقلا تدری ماں قدتہ تحدہ کا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کی بدرتی لوگ اتباع سنت کا فردلہ نہیں تھا بدعتی لوگ اور سب سے ایک گندا انسان نفرت کے قابل انسان وہ ہے جو بدعت کا ارتکاب کرے ایک بدعتی انسان دن دھاڑے اللہ کو چیلنج کرتا ہے جس اللہ کا دعویٰ ہے اکمل تو لکم دین کو آج ہم نے دین مکمل کر دیا بدعتی کہتا کہاں مکمل مکمل تو میں کر رہا ہوں فلاں کمی تھی فلاں کمی تھی ہم اس کو مکمل کر رہے اس سے بڑا کوئی نفرت کے قابل انسان ہو سکتا گرفتار کر لیا جائے گا یہ بدرتی لوگ جب اللہ کے پیارے پیغمبر عمر سنیں گے فرمائیں گے کہ سو سو لمن غیر بعدی جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں مجھ سے دور کر دیا تو حوض کوثر کے جان کی قیمت ہمارے سامنے آ گئی اور وہ بھی حبیب کی کی اتباع ہے اتباع کا نقطہ اس کو معمولی مت لیجئے اپنے تعصبات کی بھینٹ اسے نہ چڑھائیے ہمارے ہاں تمہارے ہاں کی تقسیم نہ کیجیے بس یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت کیا ہے آپ کی سنت کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے حدیث سامنے آ جائے فوراً قبول کر لو برادری کچھ کہے قوم کچھ کہے لوگ کچھ کہیں ہمارا اصل جو ہدف ہے حصول آخرت حصول جنت اور اس کے لیے تیاری اور تیاری کے جو پروگرام اور اہداف شریعت نے دیے ان کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش ہو آج انتیسویں رات ہے ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو للت القدر ہو جس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل بعض علماء نے للت القدر کو استدراک معافات کہا ہے کہ جو بندے اللہ کے دربار سے غیر حاضر تھے لمبی غیر حاضری اب ان کو اگر جاگ آ گئی آنکھیں کھل گئیں تو آج کی رات کا احیاء کریں یہ سابقہ تلافیوں کو پورا کرنے والی رات پچاسی سال کی عبادت کا بلکہ اس سے زیادہ کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اللہ پاک ہمیں یہ رات عطا فرما دے اس رات کی ایک قدر ہے اہمیت ہے قیمت ہے ویسے بھی رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں ابھی کل ہم نے اس مہینے کا استقبال کیا اور اتنی تیزی سے گزرا کہ اب ایک ایک رنجیدہ دلوں کے ساتھ ایک فراق کے لمحات اپنے سامنے آتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں بس اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے تقاضے ہمیں پورے کرنے کی توفیق فرما دے اللہ کے بندو آخری لمحات میں ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے ام المومن نے پوچھا تھا کہ ان وافق ان وافق تو ریلا قدر فما اقول اگر میں للت القدر پالوں شب قدر لوں تو میں کیا کہوں تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایسا یہ کہنا اللہ مینہ کا افوب ہو تو کہ یہ اللہ تو عفو ہے ان یعنی گناہوں کو مٹا دینے والا اور تجھے گناہوں کو مٹانا پسند ہے میرے گناہوں کو مٹا دے شب قدر جو ہے یہ آخری اشرے کی ایک رات ہے تو یہ رمضان کے آخری لمحات ہیں اور آخری لمحات میں استغفار کرنا چاہیے کثر سے توبہ کرنا چاہیے ویسے بھی ہماری ضرورت ہے کہ رمضان گزرے اور ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ گناہوں سے پاک صاف کرنے والا اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جانتا ہے گناہوں سے وہ لوگ پاک صاف ہوں گے جو سچے دل سے توبہ کر چکے جو سچے عزم پر قائم ہیں کہ جس طرح یہ ماہ سیام میں ہم عمل کرتے تھے یہ مہینہ گزرنے کے بعد بھی ہم عمل کریں گے ایسا نہ ہو کہ مہینہ گزرے ہم مساجد سے غائب ہو جائیں اعمال جو اطاعت کے ہیں جو بھرپور طریقے سے کر رہے تھے ان سے ہم غیر حاضر ہو جائیں قرآن پاک لپیٹ کے رکھ دیں صدقات دینا چھوڑ دیں اور رات کا جو قیام جو ہم کرتے تھے ایک مہینہ اب تو اس کا ہمیں عادی ہو جانا چاہیے عادی ہو جانا چاہیے یہ ماہ سیام جو ہے یہ ایک تربیت کی درسگاہ ہے ایک مہینہ کم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مستقل ہمیں یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق دے اور اگر توبہ دل سے ہو رہی ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ آئندہ کے لیے بھی ایک صحیح عزم کر لے اللہ اس عزم کو دیکھ کر توبہ قبول کرے گا اور اگر دل میں کہیں یہ بات چھپی ہو کہ رمضان گزرنے کے بعد پھر ہم نے وہی روٹین اختیار کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرمائے گا تو وہ اللہ توبہ تنسوح یہ آخری لمحات کا ایک عمل ہونا چاہیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے اللہ رب العزت جو بھی عبادت انجام پائیں ان کو قبول فرما لے روزے قبول فرما لے قیام قبول فرما لے قرآن پاک پڑھا گیا اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف قبول فرما لے صدقات دیے گئے اللہ تعالیٰ تمام صدقات قبول فرما لے اور جو بھی نیکیاں انجام دی گئیں اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے الحمد للہ رب العالمین الرحم